بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک مفتی اکمل ہے کوئی کراچی کا اس سے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کرکٹ کھیلنا جائز ہے اس نے کہا جائز ہے اور جواز کی وجہ یہ بیان کی کہ اب کاروبار بن گیا ہے اس سے لوگ معاش کماتے ہیں معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے میرے دوستو اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں افسوس سد افسوس کہ دن ب دن ادبار مسلمانوں کا کہاں تک پہنچا جا رہا ہے یہ بہت بڑا مفتی شمار ہوتا ہے جواز کی ایک لہو و لعب فعل کے جواز کی دلیل کیا دے رہا ہے کہ اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے پہلے تو میں اس سے الزامی بات کروں گا یہ نام نہاد مفتی بتا جتنے فلمی کنجر لوگ ہیں ان کا فلموں میں کام کرنا وہ بھی تیرے نزدیک ٹھیک ہوگا کیونکہ وہ تو اس کو کروڑوں روپے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر حرام اور ناجائز کام تیرے نزدیک جائز ہے بشرطے کہ اس کو کاروبار اور معاش کا ذریعہ بنایا جائے لا حول ولا ایسا عجیب مفتی ہے جس نے کوئی فقہ کی کتاب نہیں دیکھی یہاں تک کہ اعلی حضرت کا فتوا بھی نہیں دیکھا اعلی حضرت کے پتہ نہیں کتنے مقامات ہیں جن پر ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں یہ جلد نمبر تیئیس ہے میرے پاس نظامیہ کی چھپی ہوئی سات سو چوبیس صفحے پر اعلی حضرت لکھتے ہیں زید نے جو اپنی مجلس سے خانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے مجلس پڑھنا جلسہ پڑھنا نعے پڑھنا راگ اور سر کے ساتھ اور اس پر اجرت لینا فرمایا حرام اور نہ ہے اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں اس کا کھانا سراہتن حرام کھانا ہے اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو اول تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعت و جل عبادت سے اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام ہے آگے لکھتے جا رہے ہیں پھر فرمایا سانیہ اگلے سفر پر بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شیر خانی و زمزمہ سنجی کی فیس لیتا ہے یہ بھی محض حرام پھر فتح و گیریا کے حوالے وغیرہ دے رہے ہیں حیران ہے وہ فیس لینے کو فیس لینے کو جائز کام کو حرام بنانے کی علت قرار دے رہے ہیں اور یہ اجال الناس یہ بوگیاں مارنے والے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں مجھے تو آج کسی نے سنائی کتنے لوگوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اقبال تو کہہ گئے کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقی ہو سوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی اللہ, فرماتے ہیں خدا جانے فقی شاعر آج کے ملا پیر ان کی گندی سوچ نے مسلمانوں کی کتنی قوموں کے بیڑے غرق کر دیے ہیں فرمایا یہ ہم بیان نہیں کر سکتے وہ بے ضمیر ملا بتا تو صحیح جائز کام جائز کام راگ کے ساتھ کلام پڑھنا جائز کام اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر اجرت مقرر کر لی اس پر پیسہ لیتا ہے تو حرام اور حرام بھی اتنا سخت کہ آپ دیکھ لیں کیا کھانا سخت حرام پھر واجب ہے جن جن سے فیس یاد کر کے سب کو واپس دے نہیں ہے وارسوں کو پھیرے پتہ نہیں چلا فقیروں پر صدقہ کرے آئندہ ایسا حرام خوری سے توبہ کرے کتنا سخت گناہ ہے کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کتنا حرام سخت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ الٹا ایک حرام ناجائز مکرو کام کم از کم کرکٹ مکرو ورنہ تو حرام اس کو الٹا فیس لینے کی وجہ سے کر رہا ہے کیسے جی بات ہے یہ تو ایسے ہے ارے بھائی پانی پینا جائز کیا اور اگر اس میں پیشاب ملا لو تو اور زیادہ جائز لاکھ لانت ایسی سوچ از مکتب مکتبو ہمی ملا کار مسلم زبوں شداس یہ تو اعلی حضرت کا فتح رضویہ سے میں پورے اس مسئلہ سے متعلق کلام جمع نہیں کر رہا صرف ایک دو حوالے آپ کو دکھا دیے اس بے ضمیر ملا نے جن کو خدا کا خوف نہیں یہ انگریزی تم لگے ملا انگریزی فارمی ملا فارمی انگریزوں کے فارم میں تیار شدہ لوگ ان کو شرم نہیں آتی یہ فتح شامی ہے کراچی کا چھپ ہے کتاب شہادات بتا دیتا ہوں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ولوجوان اسما مغن یا و مغن ان نما ہو فل اور فل منکان الغنا حرفت الفی یک تصب حرام وَنَسْقُوا على ان التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني الصناعة يأكل بها فتاوى خانية بحر در مختار ان سے شامی میں آ رہا ہے فرمایا گلوکار گویا گلوکارنی گوین عرف میں اس کو کہتے ہیں جس کا گائکی گلوکاری ایسا پیشہ ہو کہ اس سے مال کماتے ہو وہ حرام حرام حرام لکھا ہوا اور فرمایا و نسو علماء احناف نے اس بات پر نس کیا کہ لح کے لیے گانا گلوکاری کرنا ایسے محض وقت گزارنے کے لیے دل بہلانے کے لیے اول جمع المال یا مال اکٹھا کرنے کے لیے گلو گلوکاری کرنا حرام بلا خلاف حرام بھی ہے اور اس حرام ہونے میں اختلاف بھی نہیں ہے بال اتفاق حرام ہے واحد نہ حکم لا اکبر شہادت فرمایا سے نہ سامنے آتا ہے کہ جو شخص جو شخص گلوکاری کو پیشہ بنا لیتا ہے روزی کمانے کا اس کی شہادت اور گواہی قبول نہیں ہے اسلام میں وہ ملا کمینے تمہیں شرم نہیں آتی سر کے ساتھ گانا گیت گانا جائز اگر اجرت لینا ساتھ مل گیا تو حرام اور تو تجھے تمیز نہیں ہے یہ اسی شامی میں یہی لکھا ہوا ہے فتح القدیر کے حوالے سے وکل ماکان ماتا لکھا مما احدہ الشیطان وعمله اهل اہل الغفلت فهو فہو ہرام سوا قوم میرا بھیا فتح القدیر کے حوالے سے شامی میں ہے کیا یہ ہر ایسا کھیل کود جس کو شیطان نے ایجاد کیا ہو اور اہل غفلت یعنی کفار بدکار لوگ وہ کرتے ہوں تو وہ حرام ہوں وہ حرام ہے چاہے اس کے ساتھ جوا لگایا جائے یا نہ لگایا جائے یہ اتنے بڑے واضح موٹے مسائل لکھے ہوئے ہیں لاکھ لانت ہے ان لوگوں کے پڑھنے پڑھانے پر کہ جن کو اتنا موٹے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے ارے بھائی یہ یہ یہ نبیوں کے وارث نہیں ہیں یہ در حقیقت انگریزی فارم میں تیار کیے ہوئے سنڈے ہیں جن سنڈوں کو سوائے یہودیت کو جائز کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے ان کو میں کہتا ہوں مچڑ خانے کے ڈاکٹر بچڑ خانے کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ جانور پر ٹھپا لگا دیتا ہے چاہے سور کا گوشت ہو چاہے گدا مرا ہوا ہو چاہے مردار ہو وہ یہ دیکھتا ہے موٹا تگڑا تازہ ہے یہ نہیں دیکھتا حلال ہے کہ حرام ہے ٹھپا لگایا ہو جا یہ بچڑ خانے کے ڈاکٹر ہیں یہودیوں کے سمجھو علاقے سے جو بھی کوئی شیطانی عمل آتا ہے شیطانی نظریہ آتا ہے یہ بھڑوے بیٹھے ہوئے بس مور لگا دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ خدارا مسلمانوں یہ وہی دور ہے تخن رزن نہ سو روس ہم جوہالن بلو فا بلو جو بخاری شریف میں آیا وقت آئے گا بولا رفا ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے میں اس مفتی سے کہتا ہوں دنیا میں کسی طرف رابطہ کر اگر کوئی صاحب ایمان اور صاحب علم بندہ بیٹھا ہے اس سے پوچھ لے تیری بکواس کتنا بڑی ہے کتنا غلط ہے کتنا صاف اور سری اور ننگی فقہ اور علماء کے کلام کے خلاف ہے